حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان ان سے باغوں کے بارے میں سوال کیا گیا جن میں نجاست یعنی کے طور پر ڈالی جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا جب انہیں کئی بار پانی دے دیا جائے تو اس کے بعد ان میں نماز پڑھ لو انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو چوالیس